ملاقات کا شوق ہاں مسلمان ہاں رب تعالیٰ کا توبہ والا دروازہ چوبیس گھنٹے کھلا ہوا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بندہ نے کسی سے پوچھا کہ باول پور کی مسجد عثمان علی رضی اللہ عنہما میں کیا ماحول ہے جواب ملا کہ یہاں تو کسی کو رب کی رضا کے سوا کوئی فکر ہی نہیں ہر وقت مسجد میں یا تو رونے کی آواز آتی ہے یا تلاوت اور ذکر کی یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے افراد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر شہادت مانگتے ہیں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں بس اسی کا نام رٹتے رہتے ہیں اللہ اللہ اللہ واہ میرے مالک آپ کی شان بھی عجیب ہے کہ اپنے پیاروں کو اپنا نام محبت سے لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جس سے ناراض ہو جاتا ہے اسے اپنے نام اور کام سے محروم کر دیتا ہے رمضان المبارک میں کمانے والوں نے بہت کچھ کمایا اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے اعمال قبول فرمائے ماشاء اللہ مجاہدین نے تو بہت کمایا محاذوں والے محاذوں پر ڈٹے رہے جبکہ دعوت والے دیوانوں کی طرح ہر مسجد اور گلی میں حیا عال الجہاد کی صدا لگاتے رہے